والا سب با بزاٹ سا باغ

محمد شیطان فارسوں کے ذریعے سے اپنا کام نکالتا ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو پہلا نقصان انسان کو شیطان نے پہنچایا وہ سازش کے ذریعے سے پہنچایا ہے اور کیونکہ صحیح ترتیب پر چلتے ہوئے بادل کامیاب بھی نہیں ہو سکتا بادل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترتیب بھی بادل اختیار کرنی پڑتی باطل حق ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا اور حق باطل ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا ہاں جی؟ حق والے اگر کہیں گے بادل ترتیب کو اختیار کر لیں ہم کامیاب ہو جائیں یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا اور ایسا جو ہے تو باطل حق ترتیب پر کتن کامیاب نہیں ہوتا نہیں یعنی کہا صاحب ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا اور حق بادل ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا بادل ہمیشہ کے لیے سازش پر کامیاب ہوتا رشتہ دعائیاں اس پر کامیاب ہوتا ہے اور حق جو ہے اس حق ترتیب پر ہی کامیاب ہوتا ہے اس واسطے اگر کسی کو جو آدمی حق ترتیب کو لیے ہوئے ہیں اور بادل ترتیب اختیار کر کے اس کو کامیاب کرانا چاہیں وہ نہیں ہوتا تو شیطان نے علیہ السلام کو شجر ممنوع کے کھانے کے لیے سازش سے تیار اتفاق نے ہمارے جو عبداللہ صاحب ریٹائر چیف سیکرٹری ہیں یہ مسجد نماز میں آئے ہوئے تھے ان کا شوق ہے درسوں میں بیٹھنے کا جہاں پر بھی ہو تو بیٹھ کے درخت پھر کا یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ میں تبصرہ بھی کروں اس کو درس میں نے مکمل کیا تو اس میں آیا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کا شجر ممنوع کے کھانے کا تذکرہ ہی آیا ہوا تھا اس نے سوال کیا طلبا نے تو ناظرین سے سوال کیا بات ہو گئی بات طرح الجھ گئی کافی طرح تفصیلی بات ہو گئی تو عبداللہ صاحب کا تبصرہ کیا چلے اب بڑے بان بڑے بھائی ہے تو تبصرہ کرے ہم نے کہا جی یہ تو نبوت سے پہلے کی بات نبوت سے پہلے تو یعنی احکامات لازم نہیں ہوتے میں نے کہا یہ مسئلہ زیادہ کہہ رہا ہے کہ ہم یاد ہے مسلمان کی قسمت نبوت سے پہلے کی ہے کہ اب یہ میں خواہ مخواہ بات نہ ہوں الجھنے والی بات نہیں کرتا ہوں کیا جب سارے لوگوں کی آپ کا بات بات سے مکمل ہوا میں نے کہا دیکھا اس جگہ کو جو ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا وہ بیان آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ گناہ جو ہے یا وہ ہوتا ہے جذبہ مفاد کے تحت یا نفس کے مزے کے لیے کرتا ہے آدمی یا نفس کے ہاں جی، مفاد کے لیے کرتا ہے تو معصیت بن جاتا ہے یہاں جو ہے یہ بات نہ جو ہے تو کے نہ مزے کے لیے کی گئی ہے نہ مفاد کے لیے کی گئی شیطان آیا اس نے کہا کہ قاسم ہما انی لکما لمن الناسرین اس نے قسم اٹھائی اتنا خدا کی قسم میں آپ سے کیا کہوں میں تو آپ کا بہت ہی خیر خواہ ہوں اور یہ جو ہے شریعت الخلد ملک اللہ اللہ صاحب کو ڈاکٹر سے پڑھا اچھا اللہ ہمارے غروب اس کا ترجمہ کر نہ دماد غرور کا پہلے ترجمہ کرو نہیں ان کو جو ہے بہلا پھسلا کر اس بات پر لایا ہے اور دوسرا جو دوسری آج کیا پڑی تھی سج ہاں۔ الخل بلکہ اللہ صاحب کو پڑھو جی ایسے پہلے پڑھو نا شجرت الخل سے میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جو اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں ہم تو آپ کے خیر خواہ جی ہم تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں ایسا درخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرب میں اللہ تعالیٰ کی میت میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ رہیں گے تو جت الفل رہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہے تو بلکہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ شیطان کا پرانا ڈھال استاد ہے اس نے ان کی دکھتی نس پکڑی ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو اللہ تبارک طرح سے محبت ہے اور قرب الہی کے بڑے چاہنے والے ہیں تو اس لیے اس نے دلائل جو دی اس نے کہا کہ میں تو آپ کو اس طرح کے کھانے کا راستہ بتا رہا ہوں جو شریعت الخل ہے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آپ نے ہاں جہاں رہنا ہے اور یہ مزہ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے قرب دیے تو تو قرب اللہ سے ہوا بات تھے اس لیے جو ہے تو ایک تو قرآن پاک کے مانی ہوتے ہیں وہ تو بہت باتیں ہیں اس کی تفصیل پر حسین بیان کر لیتے ہیں جی اور اس کی جو ہے یہ جو قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ملک الکتا مایاتی ملک الکتاب اور یعنی تو فکرا کے پاس عارفین کے پاس حکمت ہوتی ہے الفاظ و معنی کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کی اپنی پریکٹیکل اپلیکیشن اور کوئی چیز کی کیا اس کو کیا تصویر یہ وہ بتاتے ہیں تو خیر یہ کر رہا تھا کہ سارے کا سارا اس کا منصوبہ سازش کے تحت چلا اور پھر سازش کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کاغذ شیطان کی سازش ہے واضح الاسلام کے خلاف کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے نہیں سے زیادہ کسی کی فراست تو نہیں ہو سکتی ہے یہ اس کی کا حال ہوتا ہے اور دنیا اسلام کے خلاف جو پہلی سازش یہود نے کی ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے عثمان رضی اللہ کو نمبر سے گروایا ہے اور پھر امیر اللہ کو حضرت اللہ کے ساتھ پانچ سال لڑایا ہے اور لڑائی جب اپنے مکمل ہو کر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے خاتمے کے نتیجے میں خارجیوں کا مضبوط طبقہ نظریاتی دنیا اسلام میں کھڑا کر مسقط کی جو حکومت ہے نا مسقط مسقط کی حکومت یہ لوگ خارجی ہیں آپ متضل ہو گئے ہیں لیکن یہ ان کے باقیات میں سے اب تک چل رہے ہیں اور اس میں مضبوط طبقہ کھڑا کر دیا یہ سب سال کے تحت ہوا آپ جو ہے میں نے ایک دفعہ ایک آدمی سے کہا کہ آپ کے سیاسی لیڈر خطا کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے تانے کے طور پر نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنی پارٹی بنا رہا ہوں پختانہ پسند سیاسی زور دیا اپنی پارٹی بنا لو میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ اپنے آزاد سے محفوظ فرمائے میں پارٹی بناؤں آج کل تو آج کل کیا کہ تو اللہ تعالیٰ جس کو شکت میں یا عذاب میں گرفتار کرانا چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے اللہ تو تعالیٰ نے حکومت تو جزید کو دی اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دی سوچے تو صحیح جدید میں دس کرو تو کرا کرو اور امام حسین خیر جی تو اس کو یہ مجھے تھا نا کہ اس کی سیاسی بصیرت عالمی اور آپ میں بیٹھے ہوئے آدمی تو میں نے کہا کہ امیر نواز علی اللہ سے زیادہ بصیرت تو نہیں ہے آپ کے لیڈر کی تو خاموش ہو کیا نہیں کہہ سکتا کہ ان سے زیادہ ہے وہ ان کو جو ہے تو سازش میں گھیر لیا یہود نے واپس میں سال تک لڑایا ہے عام کے بعد کی مولی ہیں اس لیے رحم اللہ ہمارے حق حق ہوں ورد نہ اعتبار ہوں وزن باطلا باطل ہوں ور اجتماع اجتماع ہوں اس دعا کو ہر نماز میں پڑھنا چاہیے اس بات کے لیے کہ یہ اللہ میں اپنی حفاظت میں رکھ اور ساز سازشوں کا شکار ہونے سے محفوظ رکھ گھروں میں دفتروں میں محکموں میں ملک میں ہر جگہ پر باطل جو ہے اس سالسیوں سے اپنا کام نکالتا ہے جنگ جبل میں اور جنگ سفین میں ایسے لڑے ہیں سابا اکرام آپس میں مسلمان ایسے لڑے ہیں کہ مار بن جاسر رضی اللہ کے نوے سال سے جڑے اور روزہ رکھ لڑتے تھے کہ مجاہد آخر تک بوڑھا نہیں ہوتا اس باندھ اس نے جہاد کو آخر کرتا رکھنا کیا مسلم نبے سال کی عمر میں لڑے ہیں میدان میں تو اس میں کہا کر کے خدا کی قسم اگر جو ہے تو یہ عراقی اگر یہ شامی جو ہے ہمیں مار مار مار کر دیوار کے ساتھ چپکا دیں تب بھی میں اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور امیر بابو اللہ کے لوگ جوش میں کہہ رہے تھے کہ آشرم بچ رہا ہوگا ہم اس کو نہیں کہتے ہے کہ آشرم بچتا ہے حضور کا داماد ہے داماد ہے اس بات ہمارا اعتراض نہیں ہے لیکن اس بات میں حقیقت کے ساتھ نہیں ہے اب اللہ کی آزمائش ہے کہ آپ یقین کا ساتھ دے رہے ہیں کہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں دلائل ہمارے کافی جی، دلائل کر سکتے اس جو سے لڑے ہیں کہ اس یہ ساری قوت اگر کفر کے خلاف استعمال ہوئی ہوتی تو آج دنیا میں آپ کو کفار کا نام و نشان نہ لگتا سارے مسلمان ہیں اور ساتھ دوسری دعا اللہ ملنا مراشد وہ آئز نام شروع نام سے کہ اللہ ہمیں اچھی باتوں کا الحام فرمائیے ہمارے دل میں تو غیر کے طور پر ڈال دینا بات ہدایت کی باتیں جو ہیں ان کو ہمارے دل میں الحام فرما واحد نام شروع نفسنا اور یا اللہ ہمیں جو ہے آگاہ فرما اپنے نفسوں کی شرافتوں سے اب ان سے اعمال نا اور اعمال کی نوزت ہے اور اس سے دوسری کیا بات ہے نفس کے شروع سے یا اللہ تو ہمیں آگاہ فرما تو واقعی یہ مرحلہ جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی سے ہی حل ہو جس وقت کے حضرت رضی اللہ عنہ خوارج کے خلاف حملہ فرما رہے تھے تو یہ خوارج جو تھے یہ قرآن پاک کے افواج اور قرآن پاک کی تصویریں بیان کرنے والے تو ایسے دار لوگ تھے جس وقت آپ نے روان کی جنگ فتح حاصل کی تو خارجی کا نام لیا کہ لاشوں میں سے اس کی لاش نکالو نام کسی کو یاد ہے جی لاش نکالا اور لاش کو دیکھتے رہے نہیں ہے دوبارہ کہا یہ نروان ہے کہ نروان ہے نروان اگر ہے تو لاش سے کی پھر ڈھونڈا پھر نہیں نکلا صاحب کے نام نکلے امیر لاش کی تاکہ یہ نروان ہے فرمائے میں خطا جنگ تو نہیں لڑی آپ دیکھیں دوبارہ پھر جا کر دیکھیں پھر جا کر دیکھا لاشوں میں ہٹائی ہٹائی ہٹائی نہیں چاہتی دیکھو اس کا بایاں بازو بازو بایاں بایاں بازو ہے اس پر بازو اس کا نہیں ہے گوشت کا ایک بہت بڑا لوٹا اثر ہے اس کو کھینچو تو بازو اس کا لمبا ہو جاتا ہے تھوڑا تو جگہ پر جا کر چپک جاتا ہے کہ ہے اور نے کہا کہ ہے کہ یہ سر اس کا بازو نے کہا کہ اس کا نام جو ہے تو دور نے خنار ہوا تھا کہ یہ آدمی ان میں ہوگا ان خوارج میں یہ ہوگا اور میری عمر کا بہترین طبقہ اس کو قتل کرے گا تعالیٰ یہ خوارج کا فتنہ اس کا زور ہے تھوڑا تھوڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ اتنا پھیلایا جن کو اتنا عثمان رضی اللہ زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی ہیں آگے بڑھے ہیں اور حضرت رضی اللہ عدم کے دور میں کوئی فتوحات نہیں سکی کہ ساری قوت ان کی امت کے اپنے جسم میں جو پھوڑے پھنسی آ کر آگے تھے اس سے گل سڑ رہے تھے جو بدن گل سڑ رہا تھا ان کا آپریشن ان کی سرجری حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھوں ہوئی کہ امت کو پاک صاف کیا ہے دوبارہ اور بہت بڑی پہلی سازش یہ ہوتی تھی جو کامیاب ہو کر خلافت راستہ کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور کامیاب ہو گئی تھی اور اس کی جڑیں اکھڑ کر سکی ہیں لہٰذا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ باقی جو لوگ فتوحات ہیں وہ اس کو نہیں پہنچتی ہیں میں نے فرمایا تھا کہ ایک کتاب جو ہے تو میں کر رہا ہوں جو اس دین کو پھیلانے کے لیے غالب کرنے کے لیے متعارف کرنے کے لیے قابل چلانے کے لیے اور ایک کتاب تو کرے گا اس کے لیے وہ اس کی صفائی کا ہوگا جو رکھنے کفار کی طرف سے آ کر خود امت مسئلہ پیدا ہو گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو امت کا اپنا جسم جو ہے وہ سڑنے کو اور بیمار ہونے کو تیار ہو گیا اس کو صاف کیا اس کی سریدی ان کے ہاتھ بلا کرائی اور اس کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد بیس سال امن و امان اطمینان کے ساتھ امیر نے حکومت کی ہے تو اس کی بنیاد میں حضرت اللہ کی قربانی ہے جس نے دنیا اسلام کو صاف کیا ہے اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کے جسم کو درست کر کے پھر کام کے لیے کھڑا کیا یہ کہ بیس سال امن و مان سے اور اطمینان سے یہ چل سکے ہیں تو لہذا بادل کی ترتیب سازشوں کی ہے سازشوں کے کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے ہم بار بار اللہ کے حضور رجوع اللہ کے طرف رجوع اور دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلب کرنا اور اس میں لگے رہنا اس کو کرتے رہنا چاہیے اور آج میں اپنے آپ کو اکلے کل کبھی بھی نہ سمجھے گی حضور صلی اللہ علیہ جو وہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت میں جتنی فراست دینا چاہیے وہ سارے انسانوں سے بڑھ کر ایک شخصیت میں جمع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے مزید یہ کہ آپ کو ہر وقت وہی کی رہنمائی حاصل ہے اللہ پاک حفاظت فرما رہا ہے ان سب باتوں کے باوجود آپ سے فرمایا گیا شاور ہم فلام صاب اکرام کے ساتھ اہم امور میں مشورہ فرمایا تھا یہ آپ کا حکم ہے کہ ایک تو اس میں گزار رہے ہیں ان کی دل جوئی ہوگی کچھ ہوں گے کہ ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے ان کا دل لگے گا ہم جماعت اب نکل رہے تھے نا تو اس میں مشورے کے آداب آپ تو آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں مشورے سے کرتے ہیں مشورہ ہونے سے ساروں کے دل جڑ جاتے ہیں مشورہ ہونے سے ساروں کے دل جڑ جاتے ہیں اور جو اس کے بعد کام کرنا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک آواز سب کی ہو جاتا ہے اس میں بڑی قوت آ جاتی ہے بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی بشر کی برکات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب وہی آپ گا کہ آپ صاحب اکرام سر مشورہ کے آپ نے آدمی اگلے کل نہ سمجھے مشورے کا محتاج سمجھے ہمارے ساتھی ہوتے تھے جو انہوں نے پہلے سے طے کیے ہوئے تھے اور مشورہ بٹھا کر اپنی بات کو چلا لیتے تھے ان کے بارے میں خاص طور سے ہندوستان سے ہدایت دے کہ مشورے سے پہلے طے کر کے نہ بیٹھا کرو مشورے سے پہلے مشورہ نہ کیا کرو مشورے کے بعد مشورہ نہ کیا کرو مشورے کے بعد دو آدمی مل کر مشورہ کر کے پہلے مشورے کو ظاہر کر دیں کے سامنے یہ دو باتیں نہیں کرنی مشورے سے پہلے مشورہ نہیں کرنا ہے کہ طے کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کو باقی لوگوں سے نافذ کریں جبر سے مشورے میں تو سارے کے سارے اللہ علیہ مراشد الحمد یا اللہ ہمیں جو الحام فرما نیکی کی باتوں کو وہ آئزنا اور ہمیں آگاہ کرنے شروع نہ یا اللہ خرابیوں سے ہم آگاہ فرما اس طرف کے ساتھ بیٹھے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اگلے کل ہیں نہیں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں اور باقی لوگوں اس سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے اللہ کے بندے ہیں پتہ نہیں کس کے میں اللہ خیر کی بات ڈال رہا ہوں کس کی رہنمائی اللہ کر رہا اللہ سے خیر کے طالب ہیں کسی کے دل میں اللہ خیر کی بات ڈال حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے ان لوگوں کی جو اپنے جو مشورے چل رہے ہوں یہ جو حدیث پڑھتے رہتے ہیں کہ جس نے مشورہ کیا ہو خراب نہ ہو جس نے استخارہ کیا ہو لازم نہ ہو کیسے پڑے کوئی میں نے سکھارا اور میں نے کسی کو یاد نہیں جس نے مشورہ کیا وہ جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا وہ جس نے سکھارا کیا اس کو اللہ تبارک کسارا نقصان سے محفوظ فرماتا ہے اور خیر کے خواب دیکھنا ضروری قرار نہیں دیا گیا نو کے دعا پڑھیں دعا پڑتے جائیں میں جانے بلّہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ایسی ہوتی رہے گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک اللہ خیر کی بات کو آسان فرما دے گا خیر کی بات کو کھول دے گا خیر کی بات کی طرف قدم بقدم رہنمائی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ملک سے بچنے سے بچائے گا آسانی کا راستہ نکل جائے گا اگلے کو لاجو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا احساس فیصلہ خود کر رہا ہوں کسی کی محتاجی کا اس پہ احساس ہی نہیں ہوتا اللہ کے رجوع کرنے کا جذبہ ہی نہیں بنتا ہے کہ میں اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہوں اور مشورے کی خیر کا محتاج ہوں اور خیر کی رائے پتنی اللہ تبارک کس کو ادا کر کس کو دے دوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں ان سے وہ نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ہی کھولتا ہے اور دعا ذریعہ ہوتی ہے آدمی کو تو بس چمٹ چمٹ کر مانگنا چاہیے مانگنا چاہیے سارے سمجھدار کہیں گے مسئلہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بلّہ بلّہ کرنا چاہیے سارے ڈاکٹر کہیں گے شفا نہیں کیوں نہیں مجھے بلّہ پاک کرنا چاہیے میرے دم کے دیا جاتے ہیں نا تو پہلے میں نے تو کیا کرتے وہ ساتھ ہی بیٹھ بیٹھا ہوتا کسی کو غصہ نہیں کرنا کیوں کرتا میں گوسے نہیں کرتا ہوں اسی کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں ہوا بٹھایا ڈاکٹر نے اللہ کی رحمت کو مایوس کیا ہے دوسری بات ہے اب جب تک اس کے اندر سے وہ ٹوٹے گی وہ بات نہیں تو اس کے لیے خیر کا راستہ نہیں کرتا یہ باقاعدہ تھا سائیکا پر جو بات ہوئی ہے نا میڈیکل کتابوں میں سائکا سوما کو متاثر کرتا ہے سائکا افیکٹ سوما انسان کی فکر کو جو اور اس کا جو خیال ہے اس کی اس کا اس کا خیال اس کی عقل جو ہے یہ اس کے اعضا کو متاثر کرتی ہے حضرت مولانا شیسانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا پیشاب معائنے کے لیے بھیجا حکیم کے پاس کارورا کارورا کا معائنہ یقینوں کے طریقے سے کارورا پیشاب کو کہتے ہیں بوتل میں ڈالتے ہیں اس کا معائنہ کرتے ہیں اور واقعی کارورے کے معائنے کی یعنی یہ آنکھوں کی عمارت ہے یہ کوئی وہ کیمیکل ٹیسٹ تو نہیں ہے نا بڑے بڑے نتائج اس میں سے حکیم نکالتے تھے کارورا سے دیکھا تھا یہ کس کا کارورا ہے یہ آدمی ٹھیک کیسے ہوگا وہ جو لے جانے والا تھا وہ بھی سزا لو تھا اس نے کہا حضرت وہ تو یہ کہہ رہا تھا کس کا کارورا ہے آدمی بہت عمارت ٹھیک کیسے ہوگا انہوں نے کہا دوبارہ حکیم صاحب کے پاس جاؤ اسے کہو کہ وہ کہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہوگا یہ کون سی بات ہے یہ کیا ہے آپ خود خود آپ خود اس کو جا کر کہہ رہے ہیں اس بالکل نے کہا کہ الفاظ کا اثر ہوا کرتا ہے مایا گھوڑا کھٹک کے ایک مول صاحب کو ڈاکٹر نے کینسر لیبل کر کے ان کو بالکل مایوس کیا ہوا ہے بڑے پریشان یہاں پر آئے ہمارے مان صاحب نے کہا ان کو دم کرنے میں نے کہا یہاں پر علاج کے لیے آ رہے ہیں تھوڑی تکلیف ہے آ جائیں تو میں دم کر دوں گا ہم مصروفیت ہوتی ہیں میں ان تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہوگا میں خود چلا جاتا کہ کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت ہمارے ذمہ ہے اور تکلیف کا سب آ جائیں گے یہاں آئے تھے میں نے جو دیکھا تو واقعی ان کو واقعی میں لڑائی ہوئی یہاں پر نہیں سب یا ڈاکٹر نے شفا نہیں دی ورتی نہیں شفا کو کیوں اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے سکتے بول بس اس نے کہا یہ پڑھ لیا کرو یہ پڑھ لیا کرو میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے پھر آپ خود پڑھا کریں یا کو حوصلے کو ہی پس کیا ہوا ہے حوصلے کو پس کر کے مایوس کر دیں بات کیا رکھا کر رہا اس میں بات سامنے آ گئی رحمت اللہ سے مایوس نہیں ہوتے ہیں ہر واسطے پہ چمٹے گی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اور فیصلہ کروائیں ہمارے صاحب اللہ ہم جگہ پر آدمی آ گیا اور اس نے کہا جی یہ میدا کا کینسر ہے اس آدمی دعا اور مانگی یا اللہ کی بیماری کو جھوٹ کریں چلا گیا ساج نے آپریشن کرایا اس کے بعد تو کتنے سال زندہ رہا تو اس نے مجھ سے کہا اس نے کہا میرا میجر کینسر کرنا چاہتا تھا چپ شدہ چاہتا ہوا موت دبڑے کا بس چار ہزار روپئے ایک لاکھ ہوتا تو کیا اس میں دفاع کرو آپ اللہ اس میں جان چھڑائی ہے کیا تو ذکر کرتے تھے تھا یا نہیں تھا یا نہیں تھا بات جان چھوٹنے کی چل رہا ہے تو جان چھڑا دیا اس میں آپ کیا کرتے ہیں سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بسی شان بسی رحمت بسی یہ کہ رہنے والا اس میں فائدہ لینے کا طریقہ اختیار کرے فائدہ لینے کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں یعنی زور چلتا ہے نہ زور چلتا ہے نہ گھر چلتی ہے نہ صفائی چلتی ہے زاری چلتی ہے کہ اللہ کے حضور آدمی آدمی رجوع کرے اللہ کے حضور زاری کرے اللہ کے حضور عرضی کرے اور مانگے دعا اور کرائے فیصلہ یہ دیندار لوگ گلا والے لوگ اور یہ لوگوں کی دعائیں تو ہوتی ہوتی ہمارے طرح کا واقعہ کو سنا اس طرح ہوا کہ رات کو ایک میٹنگ ہوئی صبح وہاں آواز چانسل صاحب کو آڈر آ گیا کہ کرسی کو خالی کرو اور دوسرے آدمی بیٹھے تھے اس میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے بیمار بھی ہوئے تھے بےچارے معذور ہو گئے تھے کام کرتے تھے محنتی آدمی تھے بہت ان کا برین ٹیومر تھا اس کا آپریشن تھا جو کام کرتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کل رات میٹنگ میں اس نے مجھے بہتر کر دیا سب لوگوں نقصان ہے مجھے بہتر کر دیا یہیں مجھے جتنا مزے کا پسند آ رہے تھے اور دیکھنے ڈاکٹر صاحب میں آیا میں کہا اللہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں اللہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں کیس کر دیا میرے ساتھ میں نے مظاہر صاحب سے اللہ نے فارغ کر دیا سبحان اللہ سارے اللہ کے بندے تبار سارے مخلوق ہیں اور کو بولے خدا اختیارات نہیں دیے اللہ تبارہ صلاح کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ مطلب السلام کو اسلام کے پاس دعوت دینے کے لیے بہت فرما رہے مارے پھول لہو لگ گیا وہ ظالم جس نے کہ میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس سے بات کرنے کی ہدایت ہو رہی تو سندر سے بات کرے آ سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے آ سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے کیونکہ مربری مخلوق ہونے کے ناطے اس کا یہ حق ہے کہ اس تک بات نرمی سے پہنچائی جائے اور حق کو واضح کرنے کے لیے اس سے خطاب کی جائے ہاں اس کے بعد اگر نہیں مانتا تو اس کے بعد اس پر جو ہے تو اتمام حجت ہو گیا بات وہ بات پوری ہو گئی تو اس کا کوئی حق نہیں مارا گیا اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت کے پیغمبر کو ان کی اتنی بڑی شان ہے کہا جا رہا ہے کہ ہر خیال کو ہے لڑنے کی بات کریں تو پہلے یونیورسٹی کا تقریباً سارے اسنا کے امیر میں بنایا کرتے تھے آج سے تیس پینتیس سال پہلے اور جس آدمی کا امیر بنانا ہوتا تھا اس کا ایکسس کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں صبح جمعہ میں کھانا سرکاری کھانا پکڑا تو ایک آدمی لگتی ہے چھوٹا سب کا کھانا لے کر وہاں جایا کر اس کو کھانا لیں گے چھوڑ رہے تھے سب اور سر پر اٹھایا گیا سب کھانا لے کر آ رہا جو پہنچتا تھا پہنچتا ہی میں اس کی ڈانٹا پر شروع کر دیا میرا بے سر شکل پہ برا کرتے برا یہ ابھی تک نہیں آیا اس نے کیا کام کیا ہے اور اس کا رد عمل دیکھتے ہیں رد عمل کیا کرتا ہے لڑکوں نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب کو کل تقریر تھی ادا کر بڑی سی تقریر کرتا ہے بڑا اچھا دھیان کرتا ہے اور اس کو امیر بناؤ میں کہا ٹھیک ہے اس کو ان شاء اللہ بنائے گا اس کو بلاؤ چلو چھبی جی، زمین میں اٹھایا برس ہے کہ ہم کو اس سے پہنچائے گی میں شروع ہوا اس کے جو شروع ہوا ایک منٹ دو منٹ تیسرے منٹ پہنچنے کا گا ان کا ڈرائیور سے بس نور خبر ہے بس کا میں نور مانا برداشت کی ہاں۔ آپ ٹھیک کرتے ہی مجھے ساتھی نے کہا کہ میں آپ کا امیر بن سکتا ہے اور جس جگہ شعبے جس شعبے میں جائے گا خوب دھکے کھا کر آگے نکلے گا ایسا نہیں ہوگا ہاں۔ باقی برساتی بس ساتھی دیکھتے رہے میرے بعد میں یہ آدمی کی شخصیت ہوتی ہے آدمی کا مزاج ہوتا ہے آدمی کا قلب کا حال ہوتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے پخلا گلا مک بولا سال کا حال سالمی کا رویہ اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کو رد آتا ہے آپ جتنے زور سے گیند کو دیوار پر پھینکیں گے اتنے زور سے آپ کی طرف آئے گی جس زاویے سے پھینکیں گے اس زاویے سے آپ پر مڑے گی ٹھیک ہے نا ہمارا اسٹوڈنٹ ہو رہا تھا اچھا آدمی تھا نمازی آدمی تو اس میں بڑے مشکل مشکل کام کر لیتا تھا اور خدمت کے طریقے سے تو اس نے ایک کہا یار ڈاکٹر صاحب تنگ کر رسوخ لو مجھے فطر فطر میں ایک دعائے کنوت ہم جو پڑھتے ہیں ان کی ایک دعائے کنوت شادی ہے ایک کنوت نازلہ یہ تینوں دعائیں پڑھنے کی گنجائش اجازت ہے اور بہت برکت ہے کنوت نازلہ پڑھنے کی تو بہت برکت اس نے کہا کہ میں نے کنوت نازلہ پڑھی وقت پیشمانی وقت ماں ہوتا دعا اکڑا دعا میں مرتا اکڑا سار کے ساتھ سڑے نرم حالت بدل محتاجی ماتا خیر خدا دلا تو خیر تو عرض یہ ہے کہ زندگی جو ہے چاروں طرف کے جو حالات ہیں یہ تو وہی کچھ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں جو کچھ بوتے ہیں کچھ کاٹتے ہیں وہی کچھ سامنے آتا ہے یا فن کثیر اللہ فرماتے ہیں بہت کچھ ہمیں معاف کر دیتے ہیں فساد الفاظ الباخر ماں کا سبز الناس عزیز محمد الجام عالم جمون اور دوسری یا فن کثیر والی کون سی آئے تھے جی دوسری یا فون کثیر کہ بہت کچھ تو معاف کر دیتے ہیں وہ کیسے آئے تھے کہ ہم پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں نہیں بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے ہیں ہر بات وہ پکڑ ہوتی ہے تو میں سے کچھ نہ پھر رہا ہوتا اتنی کوتاہی ہوتی ہیں اللہ تبارک رحمت بہت وسیع ہے اور انسانوں سے جتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں اکثر صلی اللہ معاف فرما دیتا ہے بہت کم پکڑ ہوتی ہے پکڑ بھی اس پر اللہ پاک ایسا فرمانا چاہیں کہ اس کی صفائی ہو جائے اور آخر کا عذاب اس کا معاف ہو جائے اس کی پکڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک رحمت ہوتی ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ان تکالیف کا کیا جائے بروز کیا جب انسان کو پتہ چلے گا کہ ان تکالیف کا کیا ہے تو یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میرا بدلا میرا بدن کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا ان تکالیف کا مشکلات کتنا دیر مل رہا اللہ تو کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں جی <laughs> آدمی کے خیال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے خیال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے یقین الدین تھا نا جس کا پہلا خلیفہ جو مرزا الحمد کا گزرا ہے یہ فارغ و تاثیر عالم تھا حج بھی اس نے کیا ہوا تھا اور عزیز نے شاہ عبد الغنی احمد اللہ سے پڑھی ہے کہ جن لوگوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے نا ان کے استاد شاہ عبد الغنی صاحب سے پڑھے گئے استاد صاحب نے کہا تھا کہ بس مجھے پھر کوئی دسی کہ بس خدائی کا دعویٰ نہ کرنا باقی خیال ہے <laughs> اس وقت جو استاد تھے کامل ان پر اس کے حالات ظاہر ہو رہے تھے کہ اس کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ آپ مرزا علامہ ان کا کہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور میں آپ ایمان جاتا ہوں نہیں اسپتال کا برو مسل ہے لاہور میں برو مسئلہ کے آگے ایک سڑک ایسے ہے اور ایک سڑک ایسے ہے اور سڑک پر اس کا دواخانہ تھا کیم تھا وہ اب ابھی بھی ایسے ہی اس کی تصویر اندر لگی ہوئی ہے ایک دم ہمارے کالج میں ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے ڈینٹسٹی میں نئے آدمی آئے تھے نئے آدمی آتا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ نئے آدمی کو سلام ہو جائے آنے والے کے استقبال اور جانے والے کی خصوصی اچھے آداب میں تھے میں ملا اس سے اس نے مجھ سے کہا یا ڈاکٹر صاحب میں ایسے سی میں تھا کہ مجھے حضور وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے جو ہے تو حضور نے دانتوں کا سیٹ ایسے عطا فرمایا تو مقبول بن رہا ہے جی اس کا تو پریکٹس مریض ہی بہنا چاہیے یعنی کہ بڑی خدمت کرنی چاہیے میں نے کہا یہ ہمارے ہاں حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوگا اور شام کو ان کی دعوت بھی ہے تو آپ تشریف لے آئیں آدمی آیا جانے بیٹھا کھانے پر بیٹھا میں نے بڑی کوشش کی حضرت مولانا صاحب اس سے بات کریں متوجہ نہیں کوئی توجہ اس کو نہیں خیر میں نے کہا میرا مہمان تھا بلایا تھا بدر صاحب اسے سے تو متوجہ ہو جاتے تھے اسی بات سے دیکھ رہا یہ ہے کہ ہم بزرگوں پر کوئی غور تو نہیں کر سکتے خیر اس نے ایک مہینہ دو مہینے جب گزارے کالج کا میگزین چھایا ہونے لگا میگزین کے ریٹوریل بورڈ میں اس کو ڈالا ہوا ہے طلبا ہمارے پاس آئے برہان کو برہان کو مولانا صاحب ڈاکٹر برہان کو فتوری کا کر ساری ساتھیوں کے بارے میں اس کی معلومات اس ایک شرکت کہتے تھے تو تو ایک اس کو ساری باتوں کے لمحہ میرے پاس ہوتے ڈاکٹر صاحب صاحب تمہیں پتا میں کہا کہ یہ آدمی تو کم سے کو منظم کر لیا ہے اور رسالہ کا اتنا کاٹ میں دے دیا وہ میں نے کہا حضرت صاحب اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے میں تو اس کو لے کر گیا تھا کتنا مقبول بندہ ہے اللہ کا اور وہ انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیے ہاں جی۔ تو آدمی کا حال ایسا تھا برف باری سے ہمارے علاقے میں برف باری ہوتی نا سب اٹھے ایسی زمین سفید خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے آپ اس پر چل رہے ہیں کہ آئیں گے کتنی خوبصورت میں رکھیں قدم رکھیں نیچے سے لانے وہ آگان میں سوٹے جائیں گے تھوڑے میں خراب کرا سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ادر سے وہ بھی گوبر ہوتا ہے باہر سے تو یہاں جیسے لوگوں کا حالت کہ اندر سے گندگی ہے باہر سے سفید تو کیا ہوا ہے بصیرت ہوتی ہے مولانا یعقوب نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے جو کہ پہلے شیخ العزیز بن کے ہوئے ہیں یہ ایک تو شیخ العزیز تھے اور ایک خود مت تھے ساری دنیا میں جو ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی دعا پر ساری زمین پر فیصلے تو ان میں سے تھے قطب تکوین تھے ان سے دوبند والوں نے کہا کہ اگر صاحب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ مرزا کہ محمد کی کی روح کا رابطہ کس کے ساتھ ہے تو مراقب نے کہا اس کا براہ راست ازازیل کے ساتھ ہے وہ شیطانوں کا بڑا جد امجد جس آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا اس کا براہ راست کے ساتھ اس کی رہنمائی نہیں چل رہا لا إله إلا الله لا إله